سفیان سوری نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو الدہا نے ان سے مسروق نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی میں نے عرض کیا کہ آپ انہیں بھی اجازت دیتی ہیں حالانکہ انہوں نے بھی آپ پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا انہیں اس کی ایک بڑی سزا نہیں ملی ہے سفیان نے کہا کہ ان کا اشارہ ان کے نابینا ہو جانے کی طرف تھا پھر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا عفیفہ اور بڑی عقل مند ہیں کہ ان کے متعلق کسی کو کوئی شبہ بھی نہیں گزر سکتا وہ غافل اور پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے اکمل پرہیز کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن تو نے ایسا نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو پچپن